زید بن ارقم رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں ایسی چیز چھوڑنے والا ہوں کہ اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے گویا وہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے اور دوسری میری اطرت یعنی میرے اہل بیت ہیں یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے تو تم دیکھ لو کہ ان دونوں کے سلسلے میں تم میری کیسی جانشینی کر رہے ہو جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار سات سو اٹھاسی یہ حدیث صحیح ہے